سیدنا عامر بن ابسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکت ہے اور رات کے آخری ایک تہائی حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے میں نے کہا کیا اس حصے میں دعا کرنا واجب ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قبولیت تھی حدیث نمبر اکیس سو سترہ مسند احمد